حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا یہ حق نہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کے بارے میں وہ وسیعت کرنا چاہتا ہو تو وہ دو راتے بھی اس حال میں گزارے کہ اس کی وسیعت اس کے بارے میں لکھی ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ننانوے